حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں والد محترم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار حصے دیے تھے ایک ان کا اپنا دوسرا آپ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کیونکہ عبد المطلب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں اور باقی دو حصے گھوڑے کے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تیئیس